الباب السابع والعشرون ومئة باب ما يقوله عند النوم سوتے وقت کی دعائیں عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحة حضرت برا بن عازب رضي الله عنهما سي روايته کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر قرار پکڑتے تو دائیں کروٹ پر سوتے پھر یہ دعا پڑھتے اللہم اسلمت نفسی الیک و وجہ تو وجحی علیک و فوقط تو عمری علیخ و الج تو غہری علیق رغبَت و ولا منجا الیک امن آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت یعنی اے اللہ میں نے اپنا نفس تجھے سونپ دیا اور اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنی پشت شوق و رغبت اور خوف کے ساتھ تیری طرف لگائی اور تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور چھٹکارے کی جگہ نہیں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس پیغمبر پر جو تو نے بھیجا امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ان الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری کی کتاب الادب میں بیان کیا ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو اور پھر راوی نے مذکورہ دعا ذکر کی اور اس میں یہ بھی ہے ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بناؤ یعنی اس کے بعد بغیر کوئی گفتگو کیے سو جاؤ بخاری و مسلم وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نفلی نماز گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے بس جب صبح صادق ہو جاتی تو ہلکی سی دو رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ معذن آتا اور آپ کو فجر کی نماز کی اطلاع دیتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے بخاری و مسلم وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی خواب گاہ میں قرار پکڑتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے اللہ بسم کا اموت و احیا یعنی اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد للہ لدی احیانہ بعد ما اماتنا و علیہ نشور یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بخاری وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما کال کال ابھی بین انتم فل مسجد اعلی وطنی رجحجل فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح حضرت يعيش بن طقفة غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا ایک دفعہ میں مسجد میں پیٹ کے بل سویا ہوا تھا اچانک ایک آدمی نے مجھے اپنے پاؤں سے حرکت دی اور کہا لیٹنے کی یہ حالت اللہ کو ناراض کرنے والی ہے میرے باپ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعن ابی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى رواه أبو داود بإسناد حسن الترة بكسر التاء المثنات من فوق وهي النقص وقيل التبعة حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے حسرت ہوگی اور جو کسی بستر پر لیٹے اس میں اللہ تعالی کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے حسرت ہوگی اسے ابوداؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے